ومن يطع الله الله الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فأعوذ بالله رسمہ علی من الشيطان وظیم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقال كما جاء في حديث مسلم من من من توضع فأحسن الوضوء خرجت خطاياه جسده حتى تخرج تحت أذفاره معزز عید حسلم معذرین دین اسلام کے اندر توحیق اور قلم شہادت کے بعد سب سے اہم ترین عبادت اور بہترین عمل نماز ہے اس نماز کی کچھ شرطیں ہیں جب تک وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک انسان کی نماز اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر پاتی انہیں شرطوں میں سے ایک شرط ہے وضو وضو نماز کی کنجی ہے نماز کی کنجی وضو ہے نماز کی مثال گویا کی ایک عمارت کی ہے اور جس عمارت کے اندر تالا لگا ہوا ہے آپ کو اس عمارت میں داخل ہونا ہے تو پہلے آپ دروازہ کھولیں گے تالا کھولیں گے اس کے بعد عمارت میں داخل ہو پائیں گے اس عمارت میں داخل ہونے کی کنجی ہے نماز یا الدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے قدیث مفتا کے تحور اتحور نماز کی جو کنجی ہے اس کی جو چابی ہے وہ پاکی ہے وضو ہے وہ تحریم وحد تقبیر و تحریر وحد تسلیم اور نماز کے اندر حرام کر دینے والی چیز تقبیر تحریمہ ہے پہلی بار جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے اس کو تقبیر تحریمہ کہا جاتا ہے حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر کہنا ہے کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے لیے نماز سے پہلے کچھ چیزیں حلال تھیں اب ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جائیں گی نماز سے پہلے کھانا پینا آپ کے لیے حلال تھا بات کرنا حلال تھا اب وہ چیز آپ پر اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے حرام ہو گئی اسی لیے اس کو تقبیر الحرام یا تقبیر تحریمہ کہا جاتا ہے حرام کر دینے والی تقبیر وہ تحلیل و تسلیم اور حلال کر دینے والی چیز السلام علیکم کہنا ہے آپ نے دونوں طرف سلام پھیر لیا اب آپ کے لیے بات چیت کرنا حلال ہو گیا چلنا پھرنا حلال ہو گیا کھانا پینا حلال ہو گیا ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں تو آپ نے حدیث کے اندر فرمایا کہ نماز کی چابی کیا ہے وضو ہے لہذا اگر نماز آپ چاہتے ہیں کہ صحیح مطابق صحیح طریقے سے عمل ہو اور صحیح طریقے سے ادا ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا درجہ اسے حاصل ہو ضرور ایک انسان کا وضو بھی صحیح ہونا چاہیے اگر انسان کا وضو صحیح نہیں ہے تو انسان کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تقبل و صلاۃ بغیر تحوری صحیح مسلم کی روایت ہے بغیر وضو کے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے بغیر پاکی کے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور پاکی میں تین چیزیں شامل ہیں ایک تو یہ کہ انسان باوضو ہو اس کا جسم پاک ہو دوسری چیز یہ کہ انسان کا کپڑا پاک ہو اور تیسری چیز یہ کہ انسان جہاں نماز پڑھتا ہو جگہ پاک ہو یہ تین چیزیں پاک ہونی چاہیے تو انسان کا جسم بھی اس کا بدن پاک ہونا چاہیے وضو کرنے کے بعد اگر انسان کو غسل کرنے کی ضرورت انسان غسل کرے گا اگر انسان کا وضو ٹوٹ گیا انسان وضو کرے گا وضو کرنے کے بعد ہی انسان کی نماز قابل قبول ہوتی ہے وضو بہت اہم عبادت ہے کیونکہ نماز جیسی اہم عبادت کی قبولیت کا دار و مدار آپ کے وضو پر ہے اسے وضو کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر وضو کتنی اہم عبادت ہے ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو صحیح طریقے سے وضو کرنا نہیں جانتے حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح طریقے سے وضو کرتا ہوں حالانکہ جب ان کے وضو کے طریقے کو حدیث کے معیار پر حدیث کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ چیزیں اردو میں اپنی طرف سے لوگوں نے بڑھا دیے ہیں اس لیے اردو کیسا ہونا چاہیے اردو کا طریقہ کیا ہے یہ جاننا ہمارے لیے بےحد ضروری ہے اور آپ اسے معمولی نہ سمجھیں کوئی چیز اسلام کے اندر معمولی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی مسئلہ اسلام کے اندر معمولی نہیں ہوتا ہے اسی لیے وضو کی اتنی ساری فضلتیں بیان کی گئی ہیں اور آج کے خطبے میں میں وضو کی فضلتیں ہی آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں یا اس کے بعد والے جمعے میں وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے اسے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وضو کتنی اہم عبادت ہے وضو کی کتنی فضیلت ہے اور وضو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وضو پہلی امتوں کے اندر بھی تھا لیکن وضو کا طریقہ کیا تھا اس کی تفصیل احادیث کے اندر نہیں بیان کی گئی بخاری مسلم کی حدیث حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام کے تعلق سے جو بڑی مشہور ہے کہ جب مصر پہنچے تو وہاں کا ظالم جو بادشاہ تھا وہ حسین و جمیل عورتوں یا لڑکیوں کو اپنے دربار میں بلاتا تھا اور اپنا منہ کالا کرتا تھا جب وہاں ہنستے ابراہیم علیہ السلاۃ سلام پہنچے اور جب ان کی بیوی ان کے ساتھ سارا تھی جب وہ ظالم کے لوگ بادشاہ کے لوگ اسے لے کر ان کو پکڑ کر لے کر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ اللہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلے انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ امتوں کے اندر بھی وضو تھا ایسے جریج جریز کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے جو بہت بڑے عابد گزرے ہیں بدو اسرائیل کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے بیان کیا ایک فائشہ عورت نے ان پر الزام لگا دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے جریج نے وضو کیا نماز پڑھی بچے کو بلایا اور پوچھا تمہارا باپ کون ہے اس نے کہا میرا باپ بھلا رہا ہے تو حدیث کے اندر بھی وضو کا ذکر آتا ہے کہ پہلے انہوں نے وضو کیا دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد بچے سے پوچھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو سابقہ امتوں کے اندر بھی تھا لیکن کیفیت کیسی کیا تھی طریقہ کیا تھا اس کے تعلق سے تفصیل حدیثوں کے اندر موجود نہیں ہے اس سے وضو کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وضو نماز کی چابی ہے کنجی ہے اور نماز کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے اور اس کی بہت زیادہ فضرت حادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں خود اللہ نبان قرآن کریم کے درماتا فرماتا ان اللہ یحب الطوابین و یحب المطاہرین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اردو پاکی ہے وضو پاکی ہے لہذا پاک صاحب رہنے والوں کو وضو کی حالت میں رہنے والوں کو اللہ براہین پسند فرماتا ہے جیسا کہ شاہد کریمہ سے معلوم ہوا اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا فرماتے ہیں دعا فا حسن الوضو جس نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا اچھی طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ کہ نبی کی سنت کے مطابق اس نے وضو کیا اچھی طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے زیادہ پانی استعمال کیا زیادہ وقت لگا دیا یہ اس کا مطلب نہیں ہے اچھی طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق وضو کیا گیا خرجت خطایا من جسدی ہی اس کے جسم سے اس کے گناہ جھڑ جاتے نکل جاتے ہیں حتیٰ تخرجہ تحت الفاری ہی یہاں تک کہ اس کے ناخون کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے گر جاتے ہیں ظاہر بات ہے سغیرہ چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ ہم جو عمل کرتے ہیں نیک عمل اس نیک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں انسان نماز پڑھتا ہے وضو کرتا ہے انسان عمرے کے لیے جاتا ہے اس طریقے سے جمعہ پڑھتا ہے اور آنے والے جمعہ تک جو اگر انسان کبیرہ گناہوں کو سے بچتا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ ابراہین معاف کر دیتا ہے تو اللہ ابراہین کی رحمت ہے کہ وضو سے بھی انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں آنکھ سے انسان گناہ کرتا ہے ہاتھ سے گناہ کرتا ہے پاؤں سے کرتا ہے انسان زبان سے گناہ کرتا ہے کلی انسان کرتا ہے چہرے کو انسان دھلتا ہے تو اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ابامین ان کو معاف کر دیتا ہے تو اگر آپ کا وضو نبی کی سنت کے مطابق ہوگا تب آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے اگر نبی کی سنت کے مطابق آپ کا وضو نہیں ہے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے منتو ہاکدہ جس نے اس طریقے سے وضو کیا یعنی نبی کے طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا لوگوں کو وضو کر کے دکھایا جیسے آپ پڑھ پکڑ کے لوگوں کو دکھاتے تھے ایسے وضو کر کے آپ نے دکھایا کہ اس طریقے سے آپ کو وضو کرنا ہے تو آپ نے بنا کہ منتبہ حاکدہ جس نے اس طریقے سے وضو کیا غفر فر ماتقدم ضم ہی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو وہ کہاں سلاۃ ہو وہ مسیح مسجد نافلہ اور اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف جانا یہ نسل ہو جاتا ہے اللہ اکبر سے مسلم کے روایت کہ اللہ ابراہین وضو کرنے کی وجہ سے اس کے سابقہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے آج نماز کے لیے آتا ہے مسجد کی طرف اور آ کر کے نماز پڑھتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے لیے نفل ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں اس کے لیے نفل ہو جاتی ہیں اور اللہ ابرامن اردو ہی سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو انسان اپنے اعضا سے ہاتھ اور پاؤں سے یا زبان سے یا آنکھ سے انسان گناہ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ ربان اس کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے تو اس سے اردو کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اردو کتنی زیادہ فضیلت کے حامل ہے اس طریقے سے عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ ہے کہ امام مسلم یہ تو ابو آپ دیکھیے حدیث کے اندر اچھی طریقے سے اردو کرنے کا ذکر ملتا ہے کیونکہ عبادت ہے یہ اور عبادت اسی طریقے پر کی جائے گی جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے اگر کوئی عبادت کرے گا اس عبادت کو اللہ ابامن قبول نہیں کرے گا آپ فرماتے ہیں کہ مام مسلم توقع فیو حسن ودو ہو جو مسلمان بھی اچھی طریقے سے اردو کرتا ہے اچھی طریقے سے بہتر طریقے پر نبی کی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اماقوم و فیوسلی رکاتے پھر وہ کھڑے ہو کر کے دو رکعت نماز پڑھتا ہے دو رکعت نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو کر کے نفل نماز بھی کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے سنت نماز بھی کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے ہم دیکھتے ہمارے بہت سارے ہٹھے کٹھے نوجوان تندرست بیٹھ کر کے نفل پڑھتے ہیں بیٹھ کر کے سنت پڑھتے ہیں غلط طریقہ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ کو آدھا سلام ملے گا فرد نماز کے لیے تو کھڑا ہو کر کے پڑھنا یہ ضروری ہے یہ یہ رکن ہے لیکن اگر کوئی انسان نفل نماز یا سنت نماز بیٹھ کر کے پڑھتا بغیر اتر کے اس آدمی کو آدھا سلاب ملتا ہے اس لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے ہمارے نبی نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی جب آپ بیمار ہو گئے تھے تب آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی تھی جب آپ تندرست تھے تو آپ بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے اسے اگر انسان بیمار ہے اور آپ نے صرف نفل نہیں بلکہ آپ نے فرض نمازیں بھی بیٹھ کر کے پڑھی کیونکہ آپ بیمار ہو گئے تھے آخری جب بیماری جس میں آپ کی وفات ہو گئی تھی لہذا نوافل کو بھی انسان کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے بیٹھ کر کے پڑھنا جو اللہ نے آپ کو طاقت دی استطاعت دی ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے یہ کہ آپ کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہو ہٹے کٹھے ہو تندرست ہو کوئی بیماری نہیں ہے تبھی آپ نے آپ کو بیمار سمجھ بیٹھے ہیں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے جب بیمار ہو جائیں گے بیٹھ کر کے پڑھیں گے پورا سوا ملے گا لیکن اگر آپ بیمار نہیں کوئی عذر نہیں ہے اور کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی بجائے بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں نفل نماز یا سنت نماز آدمی کی نماز تو ہو جائے گی فرد نماز نہیں ہوگی اگر انسان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر قادر ہے تو اس کی نماز فرض نہیں ہوگی کیونکہ رک رہے لیکن سنت اور نفل کے اندر نماز اس کی ہو جائے گی لیکن اس کو آدھا سوا ملے گا اس کو آدھا سوا ملے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کھڑے ہو کر کے دو رکعت نماز پڑھی مک علیہما بقل ماں بے و بج ہی اللہ وجبت الجن اور وہ اخلاص کے ساتھ خوشو خدو کے ساتھ اور اپنے چہرے کو جہاں سجدے کا نشان وہاں رکھ کر کے ادھر ادھر متفظ نہیں ہوتا توجہ نہیں کرتا جسم چہرے وغیرہ کو اوپر نیچے نہیں کرتا خوشو اور خدو کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا دل کے ساتھ وہ جب الجنہ ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اسے مسلم کے روایت اچھی طریقے سے اردو کیا کھڑے ہو کر کے دو رکعت نماز پڑھی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اور اس طریقے سے نماز کے اندر متوجہ رہا اپنی توجہ نماز کے اندر اس نے مصروف رکھی ادھر ادھر توجہ نہیں کیا اس نے ایسے آدمی کو اگر اخلاص کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے اللہ ابراہین فرما اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ ابراہین اس کے لیے جنت کو واضح کر دیتا ہے اللہ ابر کتنی فضیلت ہے میرے بھائی اردو کرنے کی اور اردو کی بات نماز پڑھنے کی کہ ایسے شخص کے لیے جنت واضح ہو جاتی ہے یہ اخلاص کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتا ہے ایسے ابو حرض اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عبد اللہ علیہ خطاء کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ ابراہین گناہوں کو مٹا دیتا ہے وہ عرفال درجات اور درجات کے اندر اضافہ کرتا ہے بلندیاں عطا فرماتا ہے آلو بھلا یا رسول اللہ لوگوں نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسباب العدو المکار تکلیف کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کا صحیح طریقے سے وضو کرنا وہ کثرت الخط المساجد اور پیدل چل کر کے مسجد کی طرف جانا انتظار الصلاۃ بعد الصلاح اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا فضا لکمور ربات و فضا لکمور ربات و فضا لکم و ربات یہی ربات ہے یہی ربات یہی ربات اسے مسلم کی روایت ہے آپ نے تین مرتبہ فرمائی کہ یہ ہے ربات مانے سرحد کی حفاظت گویا کہ آپ اس کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت کرتے ہیں جیسے ایک فوجی ملک کی حفاظت کرتا ہے سرحدوں پر جاگ کر کے اپنی جان کا نظارہ پیش کر کے خون پیش کر کے اور اپنی نیند کو قربان کر کے سرحد مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے اسی کو ربات کہا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کرتا ہے کہ مسجد جاتا ہے نماز کا انتظار کرتا ہے اور اس طریقے سے اچھی طریقے سے اردو کرتا ہے گویا کہ وہ اسلام کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے وہی ثواب ہے جو ایک فوجی کے لیے ملک کی حفاظت کا ثواب ملتا ہے یہ نماز جیسا ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اچھی طریقے سے اردو کرنا یہ بہت بہترین عمل ہے اور بہت زیادہ نیکی کا ذریعہ اور سبب ہے درجات میں بلندی کا ذریعہ اور سب ہے اچھی طریقے سے انسان کا وضو کرنا اس طریقے سے عمران عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ انہوں نے پانی کا پانی منگایا وضو کرنے کے لیے اور وضو کر کیا جس طریقے سے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا اس کے بعد کیا فرمایا منتو نہ وضو یادا کہ ہمارے نبی نے فرمایا جیسے میں نے وضو کیا تمہارے سامنے ایسے ہی ہمارے نبی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ منتبہ با نہ وضو اردو جس نے ہمارے اس وضو کے طریقے سے وضو کیا ثم صلی اللہ رکات پھر اس نے دو رکعت نماز پڑھی لا و حدی صفی اما ہو اخلاص کے ساتھ اس نے نماز پڑھی دنیائی مشاغل سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اخلاص کے ساتھ وضو کیا اخلاص کے ساتھ اس نے نماز پڑھی وہ ما تقدمہ بھی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یعنی اردو بھی اس نے اخلاص کے ساتھ کیا نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق کیا اور نماز بھی اخلاص کے ساتھ پڑھی نبی کے طریقے کے مطابق پڑھی تو اللہ اقبام اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسلام کے اندر نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے منتو گانا ہو وضو احادا جس نے میرے اس وضو کے طریقے سے وضو کیا کوئی نیا وضو نہیں کیا جائے گا کوئی نئی نماز نہیں پڑھی جائے گی کوئی نئی زکوٰۃ نیا حج نیا عمرہ نہیں ہے وہی چیزیں جو ہمارے نبی نے کیا ہے اسلام کو اللہ رب مکمل کر دیا ہے منتو دانہ ہو وضو احادہ جس نے میری اصول کو اردو کے طریقے سے اردو کیا یہ عبادات ہیں ان کی قبولیت کا دور و مدار نبی کی سنت کے اپنانے کے اوپر ہے اگر نبی کی سنت پر انسان عمل نہیں کرے گا طریقے کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا سلو کمار آئے تم نے وسلی نماز کے بارے میں نبی نے فرمایا وہ ایسی نماز پڑھو جس طریقے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نبی نماز پڑھ کر کے لوگوں کو دکھایا اور کہا جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں اسے تم کو نماز پڑھنا ہے کوئی نیا طریقہ نماز کے اندر ایجاد نہیں کیا جائے گا وہی طریقہ ہوگا جو نبی نے طریقہ اپنایا ہے اللہ نے حتبیل امین کو بتایا جب امین نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا سکھایا اور ہمارے نبی نے پوری امت کو پوری انسانیت کو نماز پڑھ کر کے دکھایا کہ ایسے نماز پڑھی جاتی ہے وضو کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا جسے میری طریقے سے وضو کیا آپ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین ہیں مسلمانوں کے خلیفہ یہ اور یہ حدیث انہوں نے کب لوگوں کو وضو کر کے دکھایا جب خلیفۃ المسلمین بنے مسلمانوں کے خلیفہ بنے اس وقت انہوں نے پانی منگایا وضو کر کے لوگوں کو دکھایا اسے معمولی بات نہ سمجھو وضو کرنا مسلمانوں کے اتنے بڑے ملک کا اور اتنے بڑے رقبے کے خلیفہ ہیں ابی المومنین ہیں عثمان غیر رضی اللہ تعالیٰ لیکن لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ رہے ہیں وضو کرنے کا طریقہ سکھانا اس طریقے سے وضو کرو کیونکہ اسی وضو پر نماز کی قبولیت کا دار و مدار ہے خلیبۃ المسلمین ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلافت ملنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے جیسا کہ اس حدیث کے شراح نے اور راویوں نے بیان کیا ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا پانی منگا کر کے لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے حضرت حسن حسین لوگوں کو بتاتے تھے بوڑھے لوگ ہیں ان کو بلاتے اور کہتے کیا میں تمہیں اردو کرنے کا طریقہ بتاتا کہ ہمارے نانا کیسے اردو کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اردو کر کے بتا رہے کیسے اردو کیا جاتا ہے اس لیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے جن کے معاملے میں انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے آپ کی عمر پچاس سال ہوگی اگر اردو طریقے سے نہیں آتا ہے اس کو سیکھیے اور جو کچھ بتایا جائے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اس کے اوپر عمل کیجیے تب انسان کی جہالت دور ہوتی ہے ناد اور سرکشی چھوڑ دیجیے کہ ہم وہی کریں گے جو باپ دادا ہم نے سیکھا ہے ہم نے ماں باپ سے طریقہ سیکھا اپنے معاشرے میں جو کچھ پایا اسی پر عمل پیرا ہوں گے یہ دین نہیں دین باپ داداؤں کے طریقے کا نام نہیں ہے دین نام ہے کتاب اللہ اور سلط رسول کا یہ تو مکہ کے مشرقین کہا کرتے تھے کہ ہم نے اسی پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے لہذا آپ کے دین کو قبول نہیں کریں گے باپ دادا ہمارے شرک کرتے تھے جو کرتے تھے وہی کریں گے ہم آپ کی بات کو نہیں سنیں گے یہ مشرقین کی روی ہے کفار کی روی ہے یہ ایک مسلمان یہ کہتا ہے یقول سمینا وہ جب اسے اللہ اس کے رسول اقدام دعوت دی جاتی ہے کہتا ہم نے سن لیا پہلے سنتا ہے اور سن کر کے دوسرے کان سے نہیں نکالتا سننے کے بعد وہ کہتا ہے وہ آتا ہم نے اس کے اوپر عمل کیا عمل کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے صرف سن لینا کافی نہیں ہے کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے سننے کے لیے جمعہ خطبہ ہے کیا کریں گے سننا ہی پڑے گا مجبوری ہے بھائی عام درس ہوگا تو آدمی بھاگ جائے گا نہیں سنے گا لیکن جمعہ کا خطبہ سننا ہی ہے مجبوری ہے آپ کے لیے تو انسان کبھی کبھی کوئی بات دین کی مجبوری میں سنتا ہے لیکن اس کے اوپر اگر عمل نہ کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سننے کے بعد کا مرحلہ ہے عمل کرنا دونوں پر دونوں ضروری ہے سننا بھی ضروری ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے لہذا جو طریقہ ہو نبی کا نماز کا وضو کا کسی بھی چیز کا اس طریقے کو اگر بتایا جائے آپ کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اس کے اوپر عمل کیجیے سننے کے بعد یہ نہ کہیے کہ ہمارے باپ دادا نہیں عمل کرتے ہمارے معاشرے میں نہیں ہمارے ملک میں نہیں ہمارے مولوی نہیں کہتا ہمارا پیر نہیں کہتا کوئی آپ کی خبر کے اندر نہیں جائے گا آپ کمل آپ کے ساتھ جائے گا اس لیے اصلاح کیجیے آپ یہاں آئے ہوئے اصلاح کیجیے آپ کے اس ممبر سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی سدائیں سنائی جاتی ہیں صحیح باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں توحید اور سنت کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں یہاں کوئی قصے کہانیاں نہیں سنایا جاتا یہاں کوئی منامات اور خواب کا ذکر نہیں ہوتا یہاں کوئی جو ہے افسانہ اور من گڑت کہانیاں نہیں بیان کی جاتی ہیں یہاں توحید اور سنت کا قرآن و حدیث کا ذکر ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے شکر کیجیے الحمد للہ اللہ کا احسان مانیے لہذا قدر کیجیے ان باتوں کی اس پر عمل کریں گے سننے کے بعد تبھی کامیابی ملے گی تبھی نجات ملے گی بغیر عمل کیے ہوئے انسان کو اس کے اندر نجات نہیں مل سکتی ہے تو یہ حت عثمان خلی رضی اللہ تعالیٰ ہے وضو کر کے لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو بہت چھوٹی سی بات ہے اور اتنے بڑے آدمی کو اس کو اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نا خلیبۃ المسلمین ہے میرے بھائی ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کرے میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ باقاعدہ وہ پانی منگاتے اپنے طلباء کے سامنے اردو کر کے طریقہ بتاتے کیسے بہادری ہو اردو کیا کرتے تھے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے محدث بڑے بڑے امام پڑھیا ان کی سیرت پانی منگا کر کے لوگوں کے سامنے طلباء اور اپنے شاگردوں کے سامنے اردو کر کے بتاتے کیسے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اردو کیا کرتے تھے کیونکہ انسان جب پریکٹیکل کرتا ہے تو اس کو زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے آپ نے جہاں زبان سے لوگوں کو تعلیم دی وہاں عمل کر کے بھی آپ نے دکھایا اور لوگوں کو بتایا اس طریقے سے اردو کیا جاتا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے سب کی سنت کو زندہ کیا اور سب کے سامنے پانی منگا کر کے اردو کر کے بتایا اور کہا کہ ہمارے بھی نفما جس نے میرے اس اردو کے طریقے سے اردو کیا لہذا وہی اردو معتبر ہے جو اردو نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا اسلام کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے نہ دعوت کے اندر نہ دین کے اندر نماز نہ روزہ کسی چیز کے اندر نہیں حج کے بارے میں نے بھی فرمایا کہ خودو امی مناسب کم مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو ہو سکتا ہے سال میری تم سے ملاقات نہ ہو جیسے میں نے حج کیا ویسے تم حج کرو نماز کے بارے میں بھی فرمایا اردو کے بارے میں فرمایا اور اس طریقے سے تمام چیزوں میں اسی پر دار و مدار ہے کہ انسان کا ہر بر نبی کی سنت کے مطابق ہو نبی کے طریقے کے مطابق ہو تو ہم حضرت ابو حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا جس نے میرے اردو کے طریقے سے اردو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اخلاص کے ساتھ اردو کیا اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی اللہ البامین کیا کرتا ہے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اردو کے اوپر حفاظت کرنا اردو میں رہنا میرے بھائیوں یہ اہل ایمان کی علامت ہے آج بات سننے میں آتی کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایک تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں بلا دوسری بات یہ ہے کہ اسنجا بھی نہیں کرتے نا باقی کی حالت میں رہتے اردو کی حالت میں رہنا اہل ایمان کی علامت ہے یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ اردو کی حالت میں انسان ہمیشہ رہتا ہے اللہ کے سر وسلم کی حدیث ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث اللہ کے سر ہے استقیم ہوں استقامت اختیار کو ولن تو حسو اس کا دو معنی بیان کیا گیا ولن تو حسو کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو خیر اور نیکی کے راستے ہیں ان تمام راستوں کا تم احساس نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان تمام راستوں کو تم جان سکتے ہو یعنی پورے ایک انسان سب پر عمل کر جائے اس بھر اس کے اوپر عمل کرو یہ مطلب ہے اس اطاعت اس پر عمل کرو دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ثواب کو تم گن نہیں سکتے استقامت پر نیکیوں پر قائم رہنے پر جو اللہ تعالیٰ عزل دیتا ہے تم ان نیکیوں گن نہیں سکتے اس کا دو معنی بیان کیا گیا ایک معنی تو یہ کہ استطاعت بھر دین پر قائم رہو دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ادر ثواب دیتا ہے اس ادر ثواب کو تم گن نہیں سکتے فرمایا خیر جان لو اس بات کو کہ تمہارے بہتر اعمال میں سے نماز ہے ولا وضو پر حفاظت مومن کرتا ہے یعنی مومن پاکی کی حالت میں رہتا ہے ناپاک نہیں رہتا وضو ٹوٹ گیا وضو کر لیتا ہے وضو کرنے کے بعد انسان کو رہنا چاہیے یا اس معنی تو یہ ہے اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ وضو جس طریقے سے نبی نے کیا ہے اس کی حفاظت ایک پکا اور سچا مومن کرتا ہے اور نبی کے طریقے کے مطابق انسان وضو کرتا ہے لہذا وضو کی حفاظت وضو کی پابندی رکھنا یہ اہل ایمان کی علامت ہے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ میرے بھائیوں کوشش کریں کہ انسان ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے وضو ٹوٹ کے جا کر کے فون وضو کر لے کیونکہ یہ وضو کیا ہے میرے بھائی آدمی یعنی بہترین عمل ہے یہ وضو کرنا اللہ کی بات کرنا ہے یہ انسان کو ایک ناپاک نہیں رہنا چاہتا ہے چھوٹی ناپاکی بھی نہیں چاہتا ہے اس کے لیے انسان وقت لگاتا ہے انسان وضو کرتا ہے پانی استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اردو اللہ العالمین کے دربار میں بہترین عمل مانی جاتی ہے اس طریقے سے انسان جو وضو کرے گا قیامت کے دن وضو کے آثار چمکیں گے جیسا کہ اللہ کے حدیث ہے بخار مسلم کی ان نہ امتی لوگوں نے قیامہ غرم محجرین من بناسائل وضو قیامت کے دن جو وضو کے نشانات جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ وغیرہ یہ سارے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ وسلم مت کو اسی کی وجہ سے پہچانیں گے تو ساری احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وضو کرنا بہترین عمل ہے بہترین عبادت ہے اور وضو ویسے ہی کیا جائے گا جیسے نبی نے کیا ہے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے سے وضو کرنا یہ وضو اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا جیسے وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ہو کسی اور طریقے پر نماز پڑھی جائے یا کوئی نئی نماز پیدا کر لی جائے اور انسان وہ نماز پڑھے اس نماز کو اللہ العالمین قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رات دلائے ہمیں وضو نماز اور تمام باتوں کو نبی کے طریقے کے مطابق اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے اللہ البرامین ہماری نمازوں کے حفاظ فرمائے پاک صاحب رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے اللہ البرامن قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے قبر کے عذاب اور سختیوں سے محفوظ رکھے جو ہمارے وفات ہماری زبان سے کلمی تو ہی جانی ہو عام العالمین بارک اللہ علیہ کو یا القمان ذکر حکیم ان جواب کریم الکمر الرحیم